اور اے سننی والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑی اور جو کہیں تجھے شتان بھل اوئے تو یاد آئے پر ذلموہے موہے کے پاس نہ بیٹھ